دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل انسان ایک سماجی حیوان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح دوسرے جانور جو ہیں وہ جنگل میں رہتے ہیں انسان سماج میں رہتا ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں یہ خالق نے یہ موقع دیا انسان کو کہ ایک دوسرے سے سیکھیں ہم سماج ہمارے لیے ایک دوسرے سے سیکھنے کا ایک دوسرے سے تجربہ لینے کا اور اس طرح مشترک کوشش سے اپنے کو ارتقا کی طرف جانے کا موقع ہے سماج لیکن یہاں پر ایک چیز مانے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سماج میں رہتے ہیں تو لازمن ایک دوسرے سے شکایتیں پیدا ہوتی یہ ناممکن ہے کہ سماجی زندگی ہو اور شکایتیں نہ ہوں تو ایسے کیا جائے کیونکہ جب آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں نگیٹو ہو جائیں گے ان کے بارے میں آپ کے اندر شکایت آ جائے گی تو اسے سیکھیں گے نہیں آپ نارمل طریقے سے بات نہیں کریں گے ایک دوری بن جائے گی یعنی شکایت آپ کے اور دوسرے کے درمیان ایک دوری بنا دیتی ہے ایک ڈسٹینس آ جاتا ہے اس سے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ سماجی دیہ میں لوگ ایک دوسرے سے لرننگ کریں ایک دوسرے سے سیکھیں ایک دوسرے کے تجربہ سے فائدہ اٹھائیں وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو حدیث ہے اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ تم سلیم و صدر رہو سلیم و صدر رسول رسول کی بات نہیں ہے ہر انسان کی بات ہے تو دیکھیے اس میں اس کا حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں کیونکہ تنقید کے معنی اپنی بیل باڑیوں کر وہ تو مطروب چیز ہے تنقید اس معنی میں کہ وہ امر بالمعروف ہے اور نہیں اور منکن ہے اس معنی میں وہ تو مطلوب چیز ہے اس کو کیسے بند کریں گے آپ نہیں اس کے جاری رہتے ہوئے آپ شکایت کو اپنے اندر پالے نہیں میں دیکھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شکایت کرو بت شکایت کو اپنے اندر پالو بت یعنی بٹھاؤ بت لو کسی کسی شکایت سنو تو اپنے میں بٹھاؤ مت دل میں بٹھاؤ لو مطلب۔ اسی وقت اندر ختم کسی کی شکایت آپ نے سنی یا آپ نے کسی کے بارے میں کچھ بولا تو دونوں کو چاہیے کہ اسی وقت ختم جیسے ایک میں نے قصہ پڑھا کہ دو صاحب بھی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اختلافی اور دونوں بہت زور زور سے ایک دوسرے سے بول رہے تھے تو ایک سننے والے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ اب ان کے درمیان بول چال بند ہو جائے گی بول چال بند ہو جائے گی میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی باتیں ختم ہوئی دونوں اٹھے تو ویسے کہ وہی نارمل یہ ہے مطلب اس حدیث کا کہ دل میں شکایت نہ آنے دو ہر حال میں تم سلیم صدر بنے رہو تو اس کی یہ عملی صورت نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف آپ نہ بولیں ایک دوسرے کے خلاف زبان بند رکھیں پھر تو اب بالمعوف کیسے ہوگا ڈیر منکر کیسے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اصل رخ جو حدیث کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ معروف اور منکر کے عملی کو بند کر دو اس کا رخ یہ ہے کہ وہ سب چیزیں جاری رہیں گی لیکن اس چیزوں کے درمیان کسی خراب کوئی بولے گا کسی کے پر تنقید کرے گا کسی غلطی بتائے گا تو یہ چیزوں پر سن لو بس اس کو اپنے دماغ میں بٹھا مت لو اپنے دل میں اس کو ہمیشہ کے لیے مت جگہ دے دو یا نہیں بات کی حد تک اس وقت ختم تو میں سمجھتا ہوں کہ خالق کا جو نقشہ ہے کہ لوگ سماجی زندگی میں رہیں وہ نقشہ فوت ہو جاتا ہے اس کا مقصد اگر لوگوں کے اندر یہ روح نہ ہو یہ روح اگر نہیں ہوگی تو وہ تخلیق کا مقصد فوت ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات کو مینج کرنا سیکھیں اپنے مائنڈ کو مینج کرنا سیکھیں ہر حال میں اپنے آپ کو سلیم و صدر بنائے رہیں یہ ہے اس کا مقصد